دعوت خطاب دوں گا جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر محترم جناب ابو الخیر محمد زبیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جان سارا نے تحفظ ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو گرم فرمائیں جناب ابو الخیر محمد زبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اتحاد علماء امت بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آزوا موسى فبراه الله مما قالوا صدق وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلند آواز درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد ومولانا محمد بعدد كل مئة ألف ألف مرة صاحب الصدر مقتدر زام علماء کرام اور حاضی نذیر قار عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عہدیداران اور کارکنان لائق تحسین و تبریک ہیں جو ہر سال یازیم الشان ختم نبوست کانفرنس سجاتے ہیں اس سال یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر انعقاد پذیر ہے کہ دشمنان اسلام نے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی شان میں ایک بہودہ فلم بنائی ہے پوری دنیا کے مسلمان کے دل مجروح ہیں اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں وقتاً فوقتاً یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اس بر صغیر کے اندر بھی یہ قادیانی گروہ کا جب آغاز ہوا تو اس نے بھی سب سے پہلے اسی طرح انبیاء کرام کی توہین سے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا تھا اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب بھی کسی نے اس توہین اور گستاخی کی جرت کی اللہ نے اس کو جواب دیا اور اپنے پیاروں کی ناموز عزت اور عظمت کا خود تحفظ فرمایا اور کس کس کس انداز سے تحفظ فرمایا اس آیت ذرا ملاحظہ فرمائیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ فرماتا ہے یا الذین لا کالذین آزو اے ایمان والو خبردار ایسا نہ ہونا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسا کو ایزا پہنچائی تھی پھر اللہ نے فبراہ اللہ مما قالو پھر ان لوگوں نے جس طرح حضرت موسا پر الزام لگا کر ان کی توہین کر کے ان کی گستاخیاں کی تھیں لیکن ہم نے ان کو کس طرح بری کر دیا اور ان کی برات کا اعلان فرما دیا بکان اور موسا تو اللہ کی بارگاہ میں بہت وجاہت والے ہیں بڑی شان والے ہیں یہ آیت مبارکہ اس واقعے کی طرح اشارہ کر رہی ہے جس کی تفصیل بخاری شریف کے اندر آتی ہے حضور نے فرمایا کہ حضرت علیہ علیہ نبین وسلام کے اندر عام طریقہ تھا کہ لوگ دریاؤں کے کنارے نہروں کے کنارے تالابوں کے کنارے ننگے ہو کر نہایا تھے کوئی شرم اور حیا نہیں تھا حضرت علیہ علیہ موسال شرم اور حیا کے پیکر تھے وہ چھپ کر کسی جگہ پر نہاتے تھے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ موسا کے اندر کوئی نہ کوئی عیب معلوم ہوتا ہے کوئی ان کے اندرونی حصوں میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے کہ جو ہم سے چھپ کے یہ نہاتے ہیں ہمارے سامنے نہیں آتے ننگے ہو کر شور مچ گیا لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں حضرت موسا تو بیمار ہیں حضرت ویسا تو بیمار ہے بڑی بیماری ہے یہ اتحام تھا الزام تھا اللہ نے اپنے نبی کی کس طرح براہ ظاہر فرمائی ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ نہا رہے تھے چھپ کر ایک پتھر رکھا ہوا تھا اس پر آپ نے اپنے کپڑے رکھے اور نہانا شروع کیا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ جب نہا کر فاری ہوئے جب کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا اس پتھر نے دوڑنا شروع کر دیا اب حضرت موسا دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے سیابی الحجر سیابی الحجر اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا اے کپڑ اے پتھر میرے کپڑے دے جا اور وہ پتھر آگے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے یہاں تک کہ مجمع کے اندر وہ پتھر آ گیا سب لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسا کو وہاں آ کر وہ رک گیا سب نے دیکھا حضرت موسا تو صحیح سالم ہے بالکل تندرست ہیں ہم تو بلاوے جا الزام لگایا کرتے تھے وہاں آ کر حضرت موسا نے اپنے کپڑے پورے پہن لیے اللہ ہوگا اب آپ ذرا اندازہ کیجیے اس کے لیے لفرمات خبر راؤ کال اس واقعے نے اس قرآن کے جو قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو رب کائنات اپنے پیاروں پر جب کوئی الزام لگاتا ہے جب ان پر کوئی بہتان تراشی کرتا ہے جب ان کی توہین و گستاخی کرتا ہے تو رب کائنات اپنے پیاروں کی عظمت پتھروں کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے ان کے برات برات پتھروں کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے اگر ہم اور آپ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے شائع ہوتے ہیں فلمیں بنائی جاتی ہیں ہم اور آپ اگر نکلتے ہیں احتجاجی جلسے منعقد کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں ختم نبوت والے عظیم الشان جلسہ منعقد کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی نبی پر احسان کر رہے ہیں ارے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کی عظمت پتھروں سے ظاہر کروا سکتا ہے لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا ختم نبوت والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حضور کی عزت اور عظمت اور کا تحفظ کا کام ان سے لے لیا میرے قائد اللہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اے نورانی آپ نے دنیا میں بہت سارے کام کیے ہیں پاکستان کی اسمبلی کے اندر جا کر آپ نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کرایا آپ نے قرارداد مقاصد کے اندر آپ نے یہ چیز شامل کرائی کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور بہت سے بڑے بڑے آپ نے کام کیے تبلیغ کیے جا کر بڑے لوگوں کو مسلمان کیا آپ یہ بتائیے کون سا ایسا بڑا کام ہے جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں میرے قائد اللہ احمد روانی نے فرمایا جتنے کام کیے ہیں کسی پر مجھے فخر نہیں ہے گنہ گار ہوں نہ معلوم بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں ہاں ایک کام کیا ہے کہ بدبخت اور ملون قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد میں نے پیش کی تھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بخشیش فرما دے مجھے اگر امید ہے کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی تو شاید اس وجہ سے ہو جائے کہ حضور کی اتنی خدمت میں نے کی ہے قرار داد میں نے پیش کی تھی اس وقت مولانا محمود مفتی محمود صاحب بھی موجود تھے اور بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی رات دن ہم مصروف رہا کرتے تھے اور بیٹھ کر ہم نے بڑی محنت کر کے تیار کی ہے وہ کمیٹی اور کمیٹی نے وہ قرار دادی مت تیار کی ہیں تمام اسمبلی کے ارکان نے اس پر دستخط کی ہیں اور الحمدللہ اس کو پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے سطح میں قیامت کے دن ضرور حضور کی شفاعت نصیب ہوگی عزیزان من ہم اور آپ بھی الحمدللہ للہ جتنا فخر کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا لیکن ہم اور آپ منعقد کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں ابھی چند دن پہلے پچھلے سال آپ نے دیکھا حضور جس کا مولانا طاؤ الرحمان صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے قاری صاحب نے بھی جس کا ذکر فرمایا قاری زبار بہادر صاحب نے بھی حکومت نے تیاری کر لی تھی پوری کہ اس تحفظ ناموں سے رسالت کا جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے شری رحمان نے بل بھی جمع کرا دیا تھا وزیر اعظم ہمارے صدر صاحب تو ایک پادری سے جا کے وعدہ بھی کر آئے تھے کہ میں جاتے ہی پاکستان کے ترمیم کر دوں گا لیکن الحمدللہ یہ بھی صحرا ہے آپ کی عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کو کہ اس کے پلیٹ فارم پر فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے وہاں مور صاحب بھی وہاں موجود تھے ساجد میر صاحب بھی وہاں موجود تھے تمام پاکستان کی پوری مذہبی قیادت سیاسی قیادت موجود تھی اور اس کے اندر الحمدللہ تحریک کے ناموں سے رسالت کی پلیٹ فارم کا اعلان ہوا تمام پروگرام کا اعلان ہوا اس پروگرام کے کے تحت پورے پاکستان اندر بڑی بڑے تاریخی کراچی اور لاہور کے اندر مظاہر ہوئے جس کے صدقے میں الحمدللہ ہمیں یہ دن نصیب ہوا کہ وزیر اعظم کو اعلان کرنا پڑا کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی اس قانون کے اندر ترمیم نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ اتحاد کا صدقہ تھا اور الحمدللہ اسی تحفظ ناموس رسالت کے قانون نے ابھی حالی کے اندر پھر اپنا اجلاس منعقد کیا ہے اور اس نے پھر آغاز کیا ہے کہ آپ پھر ہمیں نکلنا ہے پھر سازشیں شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ سازشیں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں یہ سازشیں اب عالمی سطح پر ہو رہی ہیں اب اس کے لیے ہمیں جلسے بھی کر رہے ہیں ہمیں جلوس بھی نکالنے کا الحمد للہ اللہ وسائل صاحب بھی تشریف فرما تھے پرسوں جو ہمارے لاہور کے اندر اجلاس ہوا ہے اس کی تیاری ہوئی ہے کہ الحمد للہ کل ان پورے پاکستان کے اندر تحریک ناموس سے رسالت کے پلیٹ فارم سے یوم مذمت منایا جائے گا ان بدبختوں کی مذمت کی جائے گی جنہوں جنہوں نے نے جو یہ فیل کیا ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو یوم احتجاج منایا جائے گا پورے جتنی مذہبی طاقتیں قوتیں سب مل کر جمعے کے دن انشاءاللہ اپنے اپنے ضلعوں کے اندر مظاہرہ کریں گی اور دشمنوں کو یہ بتائیں گی کہ اس موضوع پر ہم ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ناموں سے مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو سب مل کر اپنی جانیں قربان کریں گے انشاءاللہ اور عزیزان من انشاءاللہ ہم نے عالمی سطح پر بھی اس کے سب دباؤ کے لیے کوشش کی ہے اس لیے کہ یہ کام ظاہر بات ہے ہمارا نہیں ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر ہالینڈ کے اندر جو ڈینمارک کے اندر یہ جو ہو رہی ہیں سازشیں اور جس طرح یہ بار بار مسلمانوں کی جذبات کو برنگیخ تک کیا جا رہا ہے اور مشتعل کیا جا رہا ہے اس کے سب باپ کے لیے ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر حکمرانوں کو کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کی ہے کہ تمام سفرا سے ملاقات بھی کریں گے سفیروں کا ایک اجتماع بھی رکھیں گے انشاءاللہ حکمرانوں پر بھی پاکستان کے دباؤ ڈالیں گے حکمرانوں کا صرف فرض یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں عشق رسول منانے کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا اور اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر چار آدمیوں کو جمع کر کے اس میں تقریر کر کے گھر چلے گئے اور کراچی اور حیدرآباد کے اندر اپنے گنڈوں کو چھوڑ کر اور وہاں قتل عام کرا دیا یہ عشق رسول کا تقاضا نہیں ہے عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آئی سی کا فوری اجلاس طلب کرتے اگر معمولی سے شام کے مسئلے پر وہ آئی سی کا رات و رات اجلاس طلب ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کی آقا کے حرمت کا مسئلہ شام کے مسئلے سے کہیں بڑا مسئلہ اس پر ضروری تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو جمع کر کے فوری طور پر وہ آئی سی کا اجلاس طلب کرتے اور اب بھی ضروری ہے ہم زور دیں گے حکمرانوں پر کہ وہ فوراً سی کا اجلاس طلب کریں اقوام متحدہ کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں عالمی عدالت کے اندر اس مسئلے کو لے کر جائیں اور عالمی عدالت کے اندر جا کر اس مسئلے کو روس کے اندر پابندی لگ گئی ہے فلم کے کے اندر اندر دوسرے پابندی لگ رہی ہے تو اگر ہم ہمارے یہاں قانون نہ بیٹھ کر مشورے کریں غور کریں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ حکمران جو امریکہ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے امریکہ کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان کے نہت کے عوام پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور سب کچھ آپ نے اخبار میں پڑھا یہ سب کچھ ان بے غیرت حکمرانوں کی مرضی سے ہو رہا ہے ان کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران کوئی آواز اٹھائیں گے نہیں ہمیں اور آپ کو آنا پڑے گا میدان عمل کے اندر ان حکمرانوں سے اگر کام لینا ہے تو اور اب تو ان کے جانے کا وقت قریب ہے انشاءاللہ ان سے نجات کا وقت قریب آ گا ان شاء اللہ مورنا تاور مان صاحب صحیح فرما رہے تھے اب کوشش کریں اب پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ مذہبی قوتوں کو مل کر پہنچنا ہے قاری صاحب صحیح فرما رہے تھے اکیلے کھڑے ہوئے تو کسی کی تین سیٹیں آئیں کسی کی چار سیٹیں آئیں کسی کی پانچ سیٹیں آئیں اور جب پوری مذہبی قیادت قائد ملت اسلامی اللہ میں شہمد رانی کی قیادت میں متحدہ مجلس عمل کے اندر متحد تھی تو ستر سے زیادہ سیٹیں آئیں تھیں اور ہمارا وزیر اعظم بن رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے نائنٹی پرسینٹ چانس تھے لیکن مشرف کہتا ہے میں نے ان کو بننے نہیں دیا لیکن انشاءاللہ اب پھر ہم نے کوششیں شروع کر دی علماء پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کو پھر ہم احیاء کر رہے ہیں اس کا پھر اس کو انشاءاللہ زندہ کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر تمام مذہبی قوتیں پھر مل کر آئیں گے انشاءاللہ میدان کے اندر اور آپ دیکھیں گے کہ اب کے انشاءاللہ اس ملک کے اندر مذہبی طاقتوں کی اقدار ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اقدار ملے گا مذہبی طاقتوں کو انشاءاللہ اور یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں ہے پوری عالمی صورتحال بدل رہی ہے تیونس کے کے اندر اندر آ آ گیا گیا ہے اسلامی اسلامی اسلامی انقلاب انقلاب مصر وہاں جہاں کوئی ایک تنظیم کا نام سننا گوارا نہیں کیا جاتا تھا میں جس زمانے میں جامع اظہر میں پڑھتا تھا میں نے اخوان المسلمین کا نام کسی سے پوچھ لیا کسی نے کہا کس کا نام لے دیا ہے تو میں جیل میں بند کر دیں گے نام بھی مت لو آج اسی اخوان المسلمین کا صدر بنا ہوا ہے مصر کا صدر آج اسی اخوان المسلمین کا اسپیکر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کی اور ایک مسلمانوں کی صحیح معنوں کے اندر اسلامی جذبہ رکھنے والوں کی وہاں اقتدار اور حکومت موجود ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی انقلاب اسلامی دستک دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو متحد ہو کر ان عناصر کا مقابلہ کرنا ہے اور جو پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے پرسوں تلال بکٹی صاحب آئے تھے جمعیت علماء پاکستان کے دفتر کے اندر انہوں نے بڑے ایسے راز افشا کیے کہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے حکمران کس طرح انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کس طرح پاکستان کو سوڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کیا تھا توڑا تھا آج وہی لاہ عمل مش... بلوچستان کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے اور ملک کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا انشاءاللہ بکتی صاحب ہوں یا اور اس جیسی جو دوسری قوت ہیں انشاءاللہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ ملا کر پوری قوت کے ساتھ ان یعنی اسلام دشمنوں کا ان پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن کے اندر محب وطن اور محب اسلام قوتوں کو پارلیمنٹ میں پہنچا کر نظام مصطفیٰ کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو اور ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے میں پھر آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ وسائے صاحب کا اور تمام عہدیداران کا اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی عظیم الشان کانفرنس کی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کو شرف قبول خطا فرمائے وما علینا اللہ بال